عاصم اہول نے خبر دی انہوں نے کہا کہ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیا آپ لوگ صفا اور مروہ کی صحیح کو برا سمجھتے تھے انہوں نے فرمایا ہاں کیونکہ یہ عہد جاہلیت کا شعار تھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں پس جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس پر ان کی صحیح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو اڑتالیس